to number number 26 of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے different measures of central tendency discuss کیے کچھ ہم نے اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کی بات کی کئی ایگزامپلس جن میں موڈ میڈین اور مین شامل تھے ایکسل کا استعمال کر کے ہم نے مختلف اگزامپلس کی ایک گروپ ڈیٹا کی ایگزامپل بھی ہم نے کی کہ گروپ ڈیٹا میں مین کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فریکوینسی کا فنکشن اسٹڈی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ارے فارمولے کیسے لکھے جاتے ہیں تو آج کے لیکچر میں آج آج ایک تو ہم کے لیکچر میں ایک تو ہم فریکوینسی فنکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو different aspects of statistical representation of data پہ کچھ سلائڈس دکھا رہا ہوں تاکہ ہمارا وہ ٹاپک بھی ساتھ چلتا رہے اور پھر کچھ اور measures of central tendency discuss کیے جائیں گے تو یہ اسینشلی آج کے لیکچر میں ہم کور کر رہے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انہی میئرس کو آگے لے کے جائیں گے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی مگر ساتھ میئرس آف ڈسپرشن بھی ہم اسٹڈی کریں گے تو آئیے سلائڈس کی طرف چلیں جیسا کہ میں نے مینشن کیا آج ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا پچھلے لیکچر کا ریویو جو ہم کر چکے ہیں بریف سا اور پھر measures of dispersion and skewness جن میں آج ہمارا زیادہ فوکس میئرس آف ڈسپرشن پہ ہوگا اور ساتھ ہی ہم جو کچھ میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی ہم نے اسٹڈی نہیں کیے ان کو بھی آج ہم ٹچ کر رہے ہیں آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں یہ سلائڈ فریکوینسی فنکشن کا استعمال ایکسپلین کر رہی ہے اس پہ ذرا بات پہلے کر لیں before we get into this description جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ ڈیٹے کو ایک خاص طریقے سے آرگنائز کر کے اس کی اس کا رینج نکال کے اور ود ان دیٹ رینج جو ریڈنگس یا ویلیوز آ رہی ہیں ان کا نمبر ورک آؤٹ کر کے فریکوینسی نکالی جاتی ہے اور اس فریکوینسی سے ریلیٹو فریکوینسی نکال سکتے ہیں ریلیٹو فریکوینسی یعنی frequency in the class interval divided by the total frequency یعنی ٹوٹل نمبر آف ریڈنگس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو اگزامپل میں نے دکھائی پچھلے لیکچر میں اس میں ہم نے فریکشن اور پرسنٹ دونوں دیکھے تھے تو اب اس قسم کی جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو کون سا کس طریقے سے ہم وہ فریکوینسی وہ نمبر ورک آؤٹ کریں گے کہ ایک خاص رینج میں کیا ویلیوز آ سکتی ہیں پچھلا جو ہمارا پچھلے لیکچر میں جو ہماری اسٹڈی تھی وہ مینوئل میتھڈ کے ساتھ تھی اب ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال کرنا ہے تو مائکروسافٹ ایکسل میں ایک فنکشن آلریڈی موجود ہے اس فنکشن کا نام ہے فریکوینسی اس فنکشن کو آپ استعمال کرنے کے لیے ایک تو ان پٹ رے دیتے ہیں یا وہ سیلس اسپیسیفائی کرتے ہیں جہاں کہ آپ نے ویلوز رکھی ہوئی ہیں سیکنڈلی ایک بین ارے اسپیسیفائی کی جاتی ہے بین ارے وہ ارے ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ کلاس انٹرولس کی باؤنڈریز دی جاتی ہیں اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ایک رینج ہم لے رہے ہیں تو لوئسٹ ویلیو سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس میں پہلا کلاس انٹرول وہ ہوتا ہے کہ آل ویلیوز ایکول ٹو اور لیس دین دس کلاس لمٹ پھر ہم اس کے بعد جو ویٹ ہم نے ڈیسائڈ کی ہے اس کو ایڈ کر کے تو نیکسٹ کلاس لمٹس اسپیسیفائی کرتے جاتے ہیں ان لمٹس کو جب کالم کی شکل میں لکھ لیا جاتا ہے تو اس کو ایکسل کی ٹرمز میں بین ارے کہا جاتا ہے بین بائی دا وے ڈسٹ بین سے ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کچھ چیزیں ڈال رہے ہیں یعنی bin anything where you put things تو یہاں بھی جو بیسک کلاس لمٹس ہیں آپ بین ارے میں ڈال رہے ہیں اب جب آپ نے یہ دونوں ریس انٹر کر لی تو آپ کا نیکسٹ کام یہ ہے کہ آپ ایک سیل سلیکٹ کریں جہاں پہ آپ نے فارمولا لکھنا ہے پھر اس سیل کو سلیکٹ کر کے ماؤس کے ساتھ تو اتنے سیل سلیکٹ کریں جتنی ویلیوز آپ نے دی ہوئی ہیں پلس ون اگر آپ نے تین لمٹس دی ہوئی ہیں تو چار سیل آپ ڈسائڈ کریں گے سلیکٹ کریں گے ون ایکسٹرا اس لیے کہ آخری جو کلاس انٹرول ہے greater than the last value اس میں بھی آپ کو ویلوز ملیں گی ہماری اس ایگزامپل میں ہم نے تین لمٹ اسپیسیفائی کی ہوئی ہیں تو ہم چار سیلس سلیکٹ کر رہے ہیں پھر اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ ارے فارمولا کیسے لکھنا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سلیکٹ کریں یہ چار سیلس جو ہماری اس ایگزامپل میں آ رہے ہیں اور پھر فنکشن ایف ٹو کو پریس کیا جاتا ہے ارے فارمولا لکھنے کے لیے فنکشن ایف ٹو کو پریس کیا جائے گا پھر آپ فارمولا انٹر کریں گے اور فارمولا انٹر کرنے کے بعد کنٹرول شفٹ انٹر کی اس کو سائملٹینیسلی دبائیں گے جب آپ یہ آپریشن مکمل کر لیں گے تو جس سیل میں آپ نے فارمولا لکھا ہے اس سیل سے شروع ہو کے نیکسٹ سیلس میں فریکوینسی کی فگرس آپ کو مل جائیں گے تو آئیے اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس ایگزامپل کو دیکھیں سلائڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کیا گیا اس کا سب سے پہلے فریکوینسی کا سنٹیکس دیکھیے ورڈ فریکوینسی لکھا ہوا ہے پھر within brackets data array comma یا سیمی کولن پھر بینس ارے یعنی یہ آپ کی دو ان پٹس ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہیڈنگس ہیں ایک ہے اسکور اور دوسرا ہے بینس اسکورس میں اسکور کا جو کالم ہے اس میں ویلو اسپیسیفائی کی گئی ہیں seventy nine eighty five seventy eight eighty five fifty eighty one ninety five eighty eight ninety seven یہ آپ کی رے ہے جس کو ڈیٹا رے ہم کہہ رہے ہیں پھر آپ نے اسپیسیفائی کیا اس ڈیٹا کو دیکھ کے تو آپ نے یہ ڈسائڈ کیا کہ ہم فریکوینسی سیونٹی سے شروع کریں گے آل ویلوز لیس دین سیونٹی اس کے بعد نیکسٹ سیونٹی نائن اسپیسیفائی کیا گیا ہے تو which seventy two seventy nine آپ کی کلاس لمٹ ہے پھر اس سے نیکسٹ میں لکھا گیا ہے seventy nine to eighty nine اور پھر لاسٹ کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ آخری فگر اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ مائکروسافٹ ایکسل خود اس کو مور دین ایٹی نائن والی جو فگرس ہیں ان کو اٹ از انڈرسٹڈ اور ان کو علیحدہ سیل میں with this reference of eighty nine جو آخری لمٹ آپ نے اسپیسیفائی کی ہے اس ریفرنس سے ورک آؤٹ کر لیتا ہے اب یہاں پہ اسٹیپس بھی دکھائے گئے ہیں اسٹیپ ون تو اس میں اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ after copying the example to a blank worksheet یہ میں نے مائکروسافٹ ایکسل کی اپنی اگزامپل لی ہے تاکہ اگر آپ ایکسل میں جا کے اس فنکشن کو اسٹڈی کریں تو آپ اس فیملیئر اس ایگزامپل کو وہاں دیکھ سکیں اور فردر جو ایکسپلینیشن وہاں دی گئی ہے ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو اسٹڈی کر سکیں تو اس ورک شیٹ میں اس ایگزامپل کو یہاں پہ یہ فگرز وہاں سے لے کے یہاں کاپی کر دی گئیں پھر آپ نے رینج سلیکٹ کرنا ہے A thirteen to A sixteen formula cell سے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے پھر اسٹیپ ٹو میں ایف ٹو آپ پریس کر رہے ہیں اور تیسرا اسٹیپ کنٹرول شفٹ انٹر کی اس کو سائملٹینیسلی دبانا ہے تو آئیے دیکھیں یہ کیسے after application of the formula what was the result اس سلائیڈ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ یہاں result one two four one جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ون کے ساتھ فارمولا شو کیا جا رہا ہے اگین اس کو میں نے وہ پوسٹفی کا سنگل سمبل استعمال کر کے ایز ٹیکسٹ لکھا ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ سیل میں جہاں ون کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے اصل میں یہ فارمولا وہاں لکھا ہوا ہے اور فارمولا اپلائی اسی طرح سے کیا گیا کہ پہلے جس یہ سیل جہاں پہ ون کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا اور وہاں سے ماؤس کو نیچے کھینچ کے چار سیلز کو سلیکٹ کر لیا گیا پھر ایف ٹو فنکشن کو دبایا گیا اور فارمولا جب انٹر کیا ہے تو اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہ selection of arrays with in brackets frequency کے بعد فارمولے میں آپ کو نظر آ رہا ہے بریکٹ کے بعد A two colon A ten یعنی آپ نے رے کو وہاں سے سلیکٹ کر کے اس کے فرسٹ ایلیمنٹ کو سلیکٹ کیا جو سیل اے ٹو میں تھا اور ماؤس کو ڈریگ کر کے سیل اے ٹین تک لے گئے پھر آپ نے کوما یا سیمی کولن انٹر کیا پھر جو بن ارے ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ بی ٹو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور بی ٹو سے بی فائیو ہم نے پلیز نوٹس کہ even a blank cell has been selected یعنی چار ہم نے سیلس سلیکٹ کیے ہیں پھر بریکٹ کلوزڈ تو جب آپ یہ فارمولا انٹر کر چکے تو اس کیس میں سمپل انٹر نہیں کرنا let me emphasise this point basically عام فارمولا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اتنے فارمولے لکھے ہیں تو عام فارمولے میں تو یہی ہے کہ آپ فارمولا کمپلیٹ کر لیں اور بعد میں انٹر کی کو دبا دیں ارے فارمولا از ڈفرنٹ اور وہ کیسے ڈفرنٹ ہے کہ اس میں آپ نے ایک تو پہلے ایف ٹو سیل کو دبا رہے ہیں ایف ٹو فنکشن کو دبا رہے ہیں پھر آپ فارمولا انٹر کر رہے ہیں انٹر تو اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ اریس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ارے کو سلیکٹ کر رہے ہیں پہلے آپ نے جو سورس ارے ہے اس کو سلیکٹ کیا پھر بن ارے کو سلیکٹ کیا درمیان میں کوما یا سیمی کولن لکھا جب فارمولے کا بریکٹ کمپلیٹ کر لیا تو اب انٹر نہیں کرنا اب آپ نے کنٹرول شفٹ اور انٹر کو سائملٹینیسلی انٹر کرنا ہے دبانا اگر آپ نے یہ نہ کیا سمپلی انٹر دبا دیا خیال نہ رہا تو ایک سیل آپ کو فورن ایرر میسج دے گا کہ array the formula was not entered as an array formula یعنی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا ارے فارمولا انٹر کرتے تو آپ نے عام فارمولا انٹر کر دیا تو اس کا پلیز خیال رکھیے کہ جہاں بھی ارے فارمولے کی ضرورت پڑے گی please remember F two first then write the formula control shift enter آخر پہ دبانا تو یہ تھا جو میرے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فریکوینسی فنکشن کو اسٹڈی کریں گے دیکھیں گے ارے فارمولا کس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اب آپ کے پاس ایک ورک شیٹ آ گئی ایگزامپل ورک شیٹ جو اس لیکچر کی ویب سائٹ پہ اس کورس کی ویب سائٹ پہ آلریڈی اویلیبل ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس فارمولے کے ساتھ بھی پریکٹس کریں چونکہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس سے جو جواب نکلے گا وہ آپ کے گرافس میں اور فردر پروسیسنگ میں کام اس نے آنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فارمولا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلیں جب آپ نے فریکوینسی ڈیولپ کر لی فریکوینسی بنا لی تو آپ نے ایک ہسٹوگرام بنایا پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ہسٹوگرام دکھایا تھا کہ کس طرح بار چارٹ ڈرا کیا گیا ڈیٹے سے بار چارٹ یا کالم چارٹ بھی اس کو کہتے ہیں وہ ڈرا کیا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ فریکوینسی کا بھی ذکر آیا تھا midpoint was calculated different class intervals میں مڈ پوائنٹ کو بھی ورک آؤٹ کیا گیا تھا تو اس کو اسی ہسٹوگرام کو اگر ہم مڈ پوائنٹس لے لیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو یہ فریکوینسی پالیگون اس کو کہا جاتا ہے یہ فریکوینسی پالیگون بن جاتا ہے تو آئیں اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے اس کو ہم نارملی ڈیولپ کریں گے ہسٹوگرام کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ ریلیٹو فریکوینسی ہے کیا ڈفرینٹ کلاسز میں فریکوینسی کیا ہے in the shape of relative frequency یعنی اندازہ ہو سکے پرسینٹ کیا ہے distribution of data in different classes اس کا اندازہ ہو سکے تو وہ ایک ٹپکل ریپزنٹیشن آف ڈیٹا ہے اب کئی جگہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے اسی بار چارٹ کو یا کالم چارٹ کو استعمال کریں کئی جگہ آپ کی اپلیکیشن ریکوائرمنٹس یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے لائن گراف کی شکل میں پتہ لگے کہ میری فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کیا ہے یہ ریلیٹو فریکوینسی جب اس شکل میں بنائی جائے گی تو پھر نیچرل بات ہے کہ جب رینج دیا ہوا ہے تو رینج کے مڈ پوائنٹ کو لیا جاتا اور مڈ پوائنٹ ہر بار کا ہر کلاس کا مڈ پوائنٹ لے لیا جاتا اور پھر گراف کیسے بنتا ہے کہ پہلے پہلی بار کا جو بیس ہے وہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں تو پہلا مڈ پوائنٹ آپ وہ لے رہے ہیں that is your starting point پھر آپ جا رہے ہیں نیکسٹ بار پہ اس کی ٹاپ پہ جا کے تو مڈ پوائنٹ مار کر رہے ہیں اور اس مڈ پوائنٹ کو جو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اسے کنیکٹ کر رہے ہیں یعنی فرسٹ ٹو کالمس یا بارس کے مڈ پوائنٹ ایک کا بیس وہاں سے مڈ پوائنٹ لیا چونکہ یہ آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور جب آپ آخری لاسٹ بٹ ون پہ پہنچ رہے ہیں بار پہ تو یہی پروسیس وہاں ریپیٹ کرنا ہے چونکہ آپ نے آپ کو چاہیے کہ میرا پالیگون کمپلیٹ ہو جائے تو ایگزیکٹلی سملر پروسیس وہاں کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ڈفرینٹ پوائنٹس کنیکٹ کر کے فریکوینسی پالیگونس ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں جن کا کئی جگہ استعمال ہوتا ہے تو آئیے اس اب اس ڈسکشن کے بعد اس فگر کو دوبارہ دیکھیں کہ یہ سلائیڈ جو جس پہ یہ پالیگون بنایا گیا ہے فریکوینسی پالیگونس جو پچھلی پچھلا آپ کا ہسٹوگرام تھا اس سے کنورٹ کیا گیا تو یہ کیسے نظر آ رہا ہے کس طرح سے کیا گیا تو آئیں دیکھیں آپ یہاں کہ پہلا مڈ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں فائیو ہے نیکسٹ ففٹین ہے تو وہاں پہ آپ کو دوسرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے نیکسٹ ٹوینٹی فائیو وہاں پہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ کرتے جا رہے ہیں اور اینڈ پہ جا کے آپ نے پھر دوبارہ جو لاسٹ فگر تھی سکسٹی فائیو سے اگلی ایک کلاس لمٹ ایک کلاس انٹرول لے کے تو ایک پوائنٹ آپ نے وہاں پہ لے کے تو فریکوینسی پالیگون کو مکمل کر لیا آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ڈیٹا ان آڈر اب اس کا ایک مکمل آپ کے سامنے ایک اور بات آ رہی ہے جس کو کمیولیٹو فریکوینسی کہا جاتا ہے پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلاس انٹرولس اسی طرح سے تھے یہ وہی فگرس ہیں مگر نوٹ کریں کہ اب ریلیٹو فریکوینسی اور پرسینٹ ریلیٹو فریکوینسی کی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پہ وہ ہے کمیولیٹو فریکوینسی اور پرسینٹ کمیولیٹو فریکوینسی تو ان ادر ورڈس اب جو پچھلی فگرز تھیں جو ریلیٹو تھیں یعنی پہلے آپ کے پاس ویلیوز تھیں ہر کلاس میں ایز این ایگزامپل کہ فرسٹ کلاس میں ویلیو تھی تین اور نیکسٹ کلاس میں ویلیو تھی سکس تو آپ نے کیا کیا اب کہ آپ نے کہا کہ پہلی کلاس تو وہی ہے اس میں فریکوینسی تھری ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آل ویلوز انڈر تھرٹی کیا ہیں تو obviously we will have to add these two values یعنی تین کو چھ میں ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا تو پھر یہ فگر نائن آ جائے گا اس کی طرح بات کر لیں کمیولیٹو فریکوینسی کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو ریلیٹو فریکوینسی ورک آؤٹ کی جاتی ہے اس کو آپ پہلی فگر تو اسی طرح سے لے لیتے ہیں کہ اس کلاس انٹرول میں اتنی فریکوینسی ہے لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیولیٹ میں کروں گا کمیولیٹو ریزلٹ مجھے چاہیے کہ نیکسٹ کلاس انٹرول میں ٹوٹل فریکوینسی کیا ہے انکلوڈنگ دا پریویس کلاس تو یہ کمیولیٹو فریکوینسی کا آئیڈیا ہے کہ جب آپ سیکنڈ کلاس انٹرول میں پہنچیں گے تو آپ فریکوینسی نکال رہے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کی جب تھرڈ میں پہنچیں گے تو فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ یا فورتھ میں پہنچیں گے تو ون ٹو فور یعنی اس طرح سے آپ ایڈ کرتے جائیں گے till you have total frequency جب آخری کلاس انٹرول میں آپ پہنچیں گے تو وہ کمیولیٹو فریکوینسی وہ آل دا نمبرس اس میں آ جائیں گے ٹوٹل فریکوینسی آپ نے ایڈ کر لی یعنی اگر پرسنٹ میں اس کو دیکھا جائے تو آخری ویلو ہنڈریڈ ہو جائے گی چونکہ آپ نے سب انٹرولز کی پرسنٹ جو ریلیٹو فریکوینسی تھی اس کو ایڈ کر لیا تو اس فگر میں آپ نے دیکھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی پہلے کالم میں کمیولیٹو فریکوینسی صرف دی ہوئی ہے یعنی جو اوریجنل نمبر تھا اوریجنل فریکوینسی ریلیٹو فریکوینسی اس کو سمپلی ایڈ کر دیا گیا پھر نیکسٹ کالم میں جو کمیولیٹو پرسنٹ فریکوینسی یا پرسنٹ کمیولیٹو فریکوینسی ہے اس میں جو اوریجنل پرسنٹ ریلیٹو کی فگر تھی وہاں بھی اسی طرح سے ایڈ کیا گیا تاکہ وہ انٹرول بائی انٹرول ایڈ ہوتی جائے تو وی کین مثلا وہاں بھی یہی صورت ہے کہ سیکنڈ انٹرول میں پہلا بھی شامل ہے تھرڈ میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ بھی شامل ہیں تو یہ طریقہ کمیولیٹو فریکوینسی کو ڈیولپ کرنے کا یہاں پہ خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ you can start your frequencies in both direction جب کمیولیٹو کی بات ہوتی ہے نا تو ایک ڈائریکشن جو ہم نے کی یہ ڈائریکشن ہے جس کو کہا جاتا ہے لیس دین یعنی یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لیس دین اور یعنی ہر کلاس انٹرول کو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فگر کے سے کم یہ میرے پاس ویلیوز ہیں یعنی ان ادر ورڈس لیس دین اور ایکول ٹو آپ اوپر جائیں گے نیکسٹ کلاس لمٹ پہ تو سب سے آخری جب ویلو پہ پہنچیں گے مثلا ہنڈریڈ پرسینٹ تو وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ all the values are less than this value تو یہ اس کو جب کمیولیٹو فریکوینسی کی بات کی جاتی ہے تو لیس دین فریکوینسی گرافس یا فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس بھی ان کو کہا جاتا ہے لفظ لیس دین یوز کیا جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پوائنٹ اس فریکوینسی پہ اگر آپ پک کریں گے تو وہاں سے آپ کو یہ ویلو مل جائے گی کہ how many values do you have below this point اب اگر آپ جو آپ کا آخری انٹرول ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں it's possible to develop a frequency یعنی الٹی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں اور آخری جو آپ کا انٹرول ہے اس کو ایز فرسٹ انٹرول اگر لے رہے ہیں تو اس فریکوینسی کو گریٹر دین فریکوینسی کہا جاتا تو آئیے اس سلائڈ پہ اس بات کو دوبارہ غور سے دیکھتے ہیں پہلا کالم ملازہ کیجئے کمولیٹو فریکوینسی یعنی یہاں پہ فگر ہے three nine fourteen eighteen twenty تو یہ کیسے ڈیولپ ہوئی تھی کہ تین میں چھ ایڈ ہوا اٹ مینس کے اس انٹرول میں انڈر تھرٹی والا انٹرول اس میں ویلو سکس تھی ریلیٹو وہ آپ نے تین میں ایڈ کر کے نائن جواب آیا پھر نیکسٹ میں پانچ ویلیو تھی اوریجنلی پانچ آپ نے ایڈ کیا تو فورٹین ہو گیا پھر اس سے اگلے میں آپ نے فور ویلیو تھی وہ آپ نے ایڈ کی ایٹین ہو گیا اور آخری میں دو ویلیو تھی تو ٹوینٹی ہو گئی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح سے آپ رائٹ سائڈ والے کالم پہ آئیے پرسنٹ فریکوینسی جہاں دی ہوئی ہے تو یہی فگرس چونکہ پچھلی جو ہماری کیلکولیشن تھی اس میں ریلیٹو فریکوینسی کی شکل میں تھیں تو آپ نوٹ کریں کہ فرسٹ کلاس انٹرول میں ویلو ہے ففٹین ریلیٹو ویلو تھی تھرٹی پرسینٹ وہ ففٹین میں ایڈ ہوئی ہے تو فورٹی فائیو یہاں پہ آ گیا اس سے نیکسٹ میں ویلو ریلیٹو تھی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ وہ فورٹی فائیو میں ایڈ ہوا تو سیونٹی آیا سملرلی نیکسٹ میں ٹوینٹی پرسینٹ ایڈ ہوا ہے اور لاسٹ میں ٹین پرسینٹ ایڈ ہوا اب میں اگر اس کو الٹی ڈائریکشن میں لے کے جاؤں تو وہ کیسے ہوگا کہ مثلا سب سے آخری جو ہمارا انٹرول ہے بٹوین اینڈ وہاں پہ فریکوینسی ہے ٹو پرسینٹ تو اس کو پہلا ہم فرسٹ ویلو لے سکتے ہیں پھر نیکسٹ آپ نے دیکھا کہ اس میں ویلو فور تھی تو اس کو جب ٹو میں ایڈ کریں گے تو ویلو سکس آ جائے گی تو اس طرح سے جہاں پہ آپ ففٹین کی فگر دیکھ رہے ہیں eventually you will have one hundred there starting with two percent in the class interval وا رینج ففٹی ٹو سکسٹی اس پہ تھوڑی سی بات اور یہ آپ نے دیکھا یہ دونوں طریقے لیس دین اور گریٹر دین فریکوینسی کس طرح سے ورک آؤٹ کرنی ہے let me just point out that it's a very important way presenting data یہ cumulative ڈسٹریبیوشنس اور آپ کو اس میں مہارت کرنی چاہیے you should do it both ways I would suggest کہ اس پہ آپ ذرا پریکٹس کریں یہی فریکوینسیز وہ پچھلے جو ریلیٹو فریکوینسی کے ٹیبلس ہیں ان کو استعمال کر کے تو ان کو دوبارہ جیسے میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں خود انہیں آپ ورک آؤٹ کریں تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے ایک اور یہ ٹرم بھی ہے اوجائیو اس ٹائپ کے گراف کو اوجائیو کہتے ہیں آپ نے دیکھا وہ پچھلا فریکوینسی پالیگون جہاں مڈ پوائنٹس کو ہم نے جوائن کیا تھا یہاں پہ وہ ریلیٹو فریکوینسی والا جو جو فگرس ہیں ان کو ہم نے پلاٹ کیا اور طریقہ ذرا نوٹ کریں کہ پچھلا جو رینج تھا یعنی اس دفعہ ہم کلاس لمٹ کا جو سٹارٹ اور اینڈ ہے اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور ہم ٹین سے شروع کر رہے ہیں یعنی ٹین ٹو ٹوینٹی پھر twenty to thirty and so forth اس طرح سے ہمارا یہ اور یہ کمیولیٹو فریکوینسی کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور اس گراف کی شکل بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ جب آپ آخری ویلیو پہ پہنچ رہے ہیں وچ از ان دس کیس سکسٹی تو آپ کے پاس جو ٹوٹل آنسر ہے وہ ون ہنڈریڈ آ رہا ہے ان ادر ورڈس کہ آل دا ڈیٹا ان دس ارے از لیس دین سکسٹی یہ آپ کو ارے بھی دکھائی جا رہی ہے ڈیٹا ان آرڈر ارے آرڈر کر کے دکھایا گیا کہ بارہ سے آپ شروع کر رہے ہیں اور ففٹی ایٹ پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ اس ٹائپ کے گراف کو جو کمیولیٹو پرسنٹ فریکوینسی پالیگون جس کو کہا جاتا ہے اس کو اوجائیو بھی کہتے ہیں اور یہ بڑی یوزفل یہ ایک ٹائپ آف لائن گراف ہے اس سے کئی کیلکولیشنس ریئل لائف میں کی جاتی ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں اب پھر کچھ بات ہو رہی ہے کیٹیگوریکل ڈیٹا یہاں پہ کہ how to tabulate and graph categorical data اور پھر یونی ویری ڈیٹا جو میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ویریبل کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کو یونی ویریٹ کہتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈیٹا کو کس طرح سے پرزینٹ کیا جاتا ہے ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے گراف بنائے جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبولیٹنگ ڈیٹا آپ ٹیبولیٹ ایک تو کر سکتے ہیں اس کو سمپلی ٹیبل بنا سکتے ہیں پھر ان ٹیبل سے سمری ٹیبل بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک مختصر سی بات ہو جائے اکثر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو کمپنیز جمع کرتی ہیں اور ان کو پریپیئر کر کے پیش کرتی ہیں یہ سارا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دونوں شکلوں میں دکھایا جاتا ہے یعنی ایک تو آپ اسے ایز اٹ از سمرائز کرتے ہیں تاکہ اوریجنل ڈیٹے کی شکل میں پتہ لگے اور پھر آپ کچھ سمریز بناتے ہیں وچ میں بھی ٹوٹلس یا خاص ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اسپیسیفک کنکلوژ ڈرا اپنے کیے ہوں تو large number of tables is then converted into a small number of summary tables یہ بڑا اسٹینڈرڈ ایک طریقہ ہے ڈیٹے کو کرنے کا اور پریزنٹ کرنے کا اور اکثر reports balance sheets and other documents ان میں یہ this is the way people present information tables بناتے ہیں پھر سمری ٹیبلس بناتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گرافس میں کیا کچھ کیا جاتا تو گرافس میں آپ دیکھیں گرافنگ ڈیٹا تو اس میں کیا کچھ کیا جاتا ہے کہ بار چارٹس بنائے جاتے ہیں پائی چارٹس بنائے جاتے ہیں یا آپ کو یاد ہوگا وہ سیکٹر گرافس میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سرکل گرافس پھر پریٹو ڈائگرامس بنائی جاتی ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ایگزامپل کے ٹیبل آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ سمری ٹیبل کیا ہے یہ ٹپکل سمری ٹیبل ایک دکھایا ہے ایک انویسٹر نے کچھ شیئرس خریدے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کا پورٹ فولیو کہ اس نے کیسے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے stocks bonds cash deposit savings اور ٹوٹل اس کے پاس ویلیوز کیا ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اماؤنٹ ایک کالم میں دی ہوئی ہے اور نیکسٹ کالم میں پرسنٹ نکال کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسٹاکس میں مثلا یہاں پہ forty two point two seven percent investment ہے بانڈس میں twenty nine point zero nine percent ہے پھر فورٹین ففٹی فائیو پرسینٹ تو اس قسم کے سمری ٹیبلز کہاں سے بنے لیٹس ڈسکس تو آپ نے دیکھا ٹپکل سمری ٹیبل کیسے بنایا گیا اب نیچرلی انویسٹر کے پاس انفارمیشن اس شکل میں تو نہیں تھی اس نے کئی قسم کی چیزیں پیپرس بانڈس انویسٹمنٹس ہو سکتا ہے کہ دس قسم کے اس نے شیئرس خریدے ہوئے ہوں بیس قسم کے بانڈس خریدے ہوئے ہوں چار جگہ پہ کیش ڈپازٹ کیا ہوا ہو تو یہ ساری ڈیٹیل اس قسم کی اس کو ڈاکیومینٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سمرائز کر کے ایک ٹیبل کی شکل میں ایسی شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے یوزفل انفارمیشن اویلیبل ہو سکے مثلا اس ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں جو اس سلائڈ پہ آپ نے دیکھا تو بڑی اسٹرائکنگ یہاں پہ ایک دو باتیں تھیں کہ جو میکسیمم انویسٹمنٹ انویسٹر نے کی ہوئی ہے وہ اسٹاکس میں ہے پھر بانڈس میں ہے اور کیش ڈپازٹ آپ نوٹ کریں از لیس تو ایسے سمری ٹیبلز اگر اچھی طرح سے ڈیولپ کیے جائیں تو ان کا ڈیٹا ڈسیزن میکنگ میں بڑی مدد دیتا تو یہ انویسٹر جب اپنے شیئرس کا یا اپنی انویسٹمنٹ کا اسپریڈ دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک دم پتا لگ رہا ہے کہ میں نے بڑی بیلنسڈ قسم کی انویسٹمنٹ کی ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب فردر جو بات ہوئی تھی پچھلی سلائڈ میں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ بار چارٹس یہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں لیکن یہاں اس کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ کانٹیکس کلیئر ہو کہ جب میں نے ڈیٹا گرافنگ کرنی ہے تو میرے پاس یہ چوائسیز ہیں کہ میں بار چارٹس بناؤں یا پائی چارٹس میں ڈیٹا بناؤں یا ادھر پریٹو ڈائیگرام کی ایک خاص یہ ٹپکل اس کا ایک طریقہ ہے ڈیولپ کرنے کا تو اس سلائیڈ میں آپ کو یونیویریٹ ڈیٹا پہ فردر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں آئیے آگے چلیں اب وہ انویسٹر کا پورٹ فولو کہ انویسٹر نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اس ٹیبل میں جو ڈیٹا تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا یہاں پہ کس طرح سے بار چارٹ کی شکل میں پیش کیا گیا یعنی اس کو بار چارٹ اب کہا جا رہا ہے ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگریز دی گئی ہیں سیونگس یا میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ کیٹیگریز وائی ایکسس پہ شو کی گئی ہیں تو یہ کوئی اسینشل نہیں ہوتا کہ آپ وائی ایکسس یا ایکس ایکسس کو استعمال کریں گے it's a matter of taste کہ کیسے میں اپنے گراف کو دکھانا چاہتا ہوں عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ بارس ایسے نظر آئیں جیسے کالمز کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایسے دکھایا گیا جیسے columns are lying on the side but this is one way of making graphs تو یہ ذہن میں رکھیے کہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ جس ایکسس کو استعمال کرنا چاہیں وہ کریکٹ ہے آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں پائی چارٹ یہ پائی چارٹ کی خوبی ذرا ملاضا کیجیے کہ سرکل کی شکل میں وہی ڈیٹا جو آپ نے ٹیبل کی شکل میں دیکھا تھا تو اب ویژل امپیکٹ شروع ہو گیا وہی بات یہ پائی کی شکل میں جب دکھائی جا رہی ہے پائی چارٹ اور یہاں پہ وہ راؤنڈ آف کر دی گئی ہیں figures please note this point کہ سٹاکس کو فورٹی ٹو پرسینٹ اب ڈکلیئر کیا گیا ہے تاکہ ذرا آپ کو فورن اسٹرائک کرے savings fifteen percent cash deposit fourteen percent bonds twenty nine percent تو percentages are rounded to the nearest percent یہاں بھی تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ جب پائی چارٹ اس ٹائپ کے بنائے جاتے ہیں تو اگر ویلیو چھوٹی ہے مثلا پرسنٹیجز کی بات ہو رہی ہے اس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں تو یو میں بھی interested to have up to one decimal value جو ہے آپ اگر چھوٹی ویلیوز ہیں مثلا پوائنٹ سکس پرسینٹ ہے تو نیچرلی ایسی صورت میں you can just round off value ہے پوائنٹ سکس تو راؤنڈ آف کر کے تو ون ہو جائے گی یا اگر ویلو ہے پوائنٹ فور تو وہ راؤنڈ آف کر کے تو زیرو ہو جائے گی تو اس کا اس قسم کے چارٹس بنائے جاتے ہیں ان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ویلیوز بڑی ہی نامینل قسم کی ہیں تو ایک کیٹیگری بنا دی جاتی ہے جس کو ادر کہا جاتا ہے یعنی اس قسم کی ویلیوز جو بالکل ڈیسیملس یا ویری ویری اسمال ویلیوز جو اگر ڈرا بھی اگر پائی چارٹ کی شکل میں اس کو ہم ریپرزینٹ کریں تو اس کو ریپرزینٹ کرنا مشکل ہو جائے تو اس لیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب پائی چارٹس بنائے جائیں گے تو اتنے چھوٹی ویلیوز نہ ہوں کہ آپ کا چارٹ بالکل نان سینسیکل لگے یعنی you have to to be wise about selecting different classes تو اس میں یہی کریں کہ اگر ڈیٹا وہ چھوٹی چھوٹی کلاسز جن میں اسمال پرسنٹیجز ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک مسلینیس کیٹیگری جس کو ادر نارملی کہا جاتا تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ وہی جو بات ہے اس کو اب دکھایا جا رہا ہے کہ axis for bar chart shows percent invested in each category تو اس کا یعنی starting off the first bar لیا گیا یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے پھر پرسنٹیجز کو ایڈ کر دیا جا رہا ہے axis for line graph shows cumulative percent invested یعنی ایک طریقہ ہے اس اس قسم کی ڈائگرام کو پریٹو ڈائگرام کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی آپ کو ایک کمیولیٹو انویسٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرا مثلا اگر یہ کنکلوژ ڈرا کرنا ہو کہ پہلی تین کیٹیگریز میں کیا انویسٹمنٹ ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ جواب دے سکتا ہے کہ third point on this diagram will tell you the percent investment in the first three categories تو this is one way of presenting this kind of data تو آئیے آگے چلیں فردر بات ہو رہی ہے tabulating and graphing bivariate categorical data اس میں پھر وہ کانٹینجنسی ٹیبلس کیسے بنائے جاتے ہیں ان کا نام کانٹینجنسی رکھا گیا ہے یہ خاص طریقے سے یہ ٹیبل بنائے جاتے ہیں پھر سائڈ بائی سائڈ چارٹس کیسے بنائے جاتے ہیں تو آئیے دیکھیں یہ اس سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کانٹینجنسی ٹیبل کیسے بنایا گیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو ایک انویسٹر کی بات تھی انویسٹمنٹ کیٹیگری وہی ہے اور جو فگرز آپ نے دیکھی تھیں وہ پہلی مثلا انویسٹر اے پھر اسی ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے انویسٹرز کا بھی ڈیٹا اب ایڈ کر دیا گیا تین انویسٹرز یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں اور پھر ان کا ٹوٹل کیا جا رہا ہے اس ٹائپ کا ٹیبل اس کو کانٹنجنسی ٹیبل کہہ رہے ہیں یہ کانٹنجنسی ٹیبل ہے اور اس کی خاص اور کیا خاص بات کہ اس میں آپ نوٹ کریں کہ ٹوٹل آخری کالم میں دکھایا جا رہا ہے اور پھر رو دیکھیں آخری رو وہاں بھی ٹوٹل آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو اس قسم کے ٹیبلز کے بارے میں بھی ایک آدھ بات میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس قسم کے ٹیبل اکثر آپ انکاؤنٹر کریں گے چونکہ یہ بڑے کامن ٹیبلز ہیں جو بھی آپ کام کریں گے جب بھی کوئی بھی سمری بنائی جائے گی ڈفرینٹ آئٹمس ہوں گے تو اس قسم کے ٹیبل یقیناً آپ دیکھیں گے you will have to develop such tables also تو اس میں آپ جو خاص یاد رکھنے والی بات ہے ایسے ٹیبلس میں کہ ایک تو آبویسلی یہ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ بنائیں گے اور میری تجویز ہے کہ اس قسم کا ٹیبل آپ اس لیکچر کے بعد مائکروسافٹ ایکسل میں بنائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس ٹیبل کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور یہ ایز یو نو بڑا ایزی ہے کہ سم وہ فارمولا جو ہے وہ اکول ٹو سم پھر رینج آپ نے سمپلی سلیکٹ کرنا ہے یعنی کالم کو اگر لے رہے ہیں تو پہلی ویلیو کو سلیکٹ کریں drag the mouse go to the last value then you close the enter and enter key تو یہی ایک جگہ فارمولا آپ نے لکھنا ایک کالم کا سام آپ کر لیں گے تو اس کو کاپی کر کے دوسرے کالمس کا سام آپ جسٹ بائی کاپنگ آپ کا فارمولا وہاں آ جائے گا then you write one formula for each row ایک رو کا صرف لکھیں سب سے پہلی رو جب وہ فارمولا آپ کا لکھا جائے تو you then just copy this formula اور اس طرح سے آپ کے پاس ایک ورک شیٹ بن جائے گی جس جو کائنڈ آف کانٹینجنسی ٹیبل ہوگا اور اس کو آپ اپنے ہر کام میں استعمال کر سکتے ہیں you can copy it you can modify it تو یہ ایک بڑا اہم قسم کا very very commonly used table ہے اور اس کی میں جتنی بھی امپورٹینس آپ کو سمجھاؤں میرا خیال کم ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب آپ یہاں دیکھیں یہ so called side by side chart let me see word here about this side by side کہ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تین انویسٹر تھے تو تین انویسٹرز کا اب آپ جو بار چارٹ ہے وہ اکٹھا بنا رہے ہیں یعنی ہر پوائنٹ پہ اگر سٹاکس کی بات ہو رہی ہے تو تین بارس ہم نے ڈرا کی ہیں اور ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ انویسٹر اے کون ہے اور بی کون ہے سی کون ہے تو اس کے پھر علیحدہ کلرس اسپیسیفائی کیے گئے ہیں اور ایسے گرافس اگر آپ ڈائریکٹلی اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ انویسٹر کون تھا تو علیحدہ ایک لیجنڈ کی شکل میں اسکویئرس بنا کے ان میں وہ کلر دکھا دیے جاتے ہیں کہ انویسٹر ہے پھر اسکوئر بنا ہوا ہے اس میں وہ کلر آپ شو کر رہے ہیں کہ یہ بار چارٹ اس کلر کے انویسٹر اے کے ہیں یہ بڑا کامن ایک طریقہ ہے اس ٹائپ کے چارٹ بنانے کا تو اس کی خاص بات ایز آئی پوائنٹڈ آؤٹ کہ you can see and get a comparison اگر پرسنٹیج میں ہے یا ویلیوز ہیں جو بھی آپ جس بھی بات میں انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ کو اس قسم کے سائڈ بائی سائڈ گراف میں مل جائے گا تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے اب ایک اور میئر پہلے ہم نے مین موڈ میڈین ڈسکس کیا اب یہاں پہ جومیٹرک مین کا فارمولا آپ کو سینٹیکس دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ first value which is x one multiplied by x two multiplied by x three multiplied جتنے بھی ویلوز ہیں right up to x n اور پھر اس کا آپ نے ون بائی این اس کا روٹ لینا ہے اگر ویلوز لیٹ سے دو ہیں تو ون بائی ٹو ہوگا اگر تین ہیں تو ون بائی تھری ہوگا یہاں ایک ایگزامپل آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ geometric mean of three values کیسے نکالنا ہے one thirty multi by one forty multiplied by one sixty پھر اس کا ہم روٹ لے رہے ہیں ون بائی تھری کا اور ویلیو آ رہی ہے one forty two point eight geometric mean پہ صرف ایک بریف سی بات میں کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ملٹیپلیکیشن فیکٹرز ڈسکس کیے تھے انویسٹمنٹ کے شعبے میں خاص طور پہ ان کا استعمال ہوتا ہے آپ ڈفرینٹ گروتھ ریٹس اپلائی کر کے ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ composite growth rate let's say after three years five years کیا ہوگا ڈسکاؤنٹس میں بھی سیریز ڈسکاؤنٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ جیومیٹرک مین کو استعمال کر کے یہ ویلیوز بڑی آسانی سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ all the values are multiplied پھر اس کا آپ روٹ لے لیں مثلاً تین سال کا ہے تو تین ویلیوز ہیں فیکٹرس کو ملٹیپلائی کریں پھر ون بائی تھری تو اس طرح سے آپ کو ایک ایوریج کمپوزٹ ریٹ مل جاتا ہے سو جیومیٹرک مین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کئی ایریاز ہیں جہاں پہ استعمال ہو سکتا تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں ایک اور مین کیٹیگری جس کو ہارمونک مین کہا جاتا ہے اور اس کا سنٹیکس کیا ہے کہ mean is equal to n divided by پھر پہلی value one by x one plus one by x two plus one by x three اس طرح سے چلتا جائے گا اور ون بائی ایکس این اور اس کو ایک جنرل شکل میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ این ڈیوائڈیڈ بائی سم یا سگما اور پھر ون ابلیک ایکس آئی یعنی جہاں بھی جتنی بھی ویلیوز ہیں آئی کی ویلو ون ٹو مثلاً دس ویلوز ہیں تو ون ٹو ٹین اس کی ایگزامپل دیکھیے تین ویلوز دی ہوئی ہیں ٹین ایٹ اور سکس تو کیسے یہ استعمال ہوگا کہ answer is equal to three divided by پھر پہلی value one by ten plus one by eight which is the next value plus one by six اور اس کا آنسر آ رہا ہے seven point six six just a reminder کہ یہ سلائڈ کو ٹھیک کرنا ہے یہ جی ایم کی جگہ ایچ ایم لکھا جانا ہے اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں آپ نے کئی باتیں سیکھی ہیں ایک تو فریکوینسی کا فنکشن جو مائکروسافٹ ایکسل میں اویلیبل ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے اس کی بڑی وائڈ رینجنگ اپلیکیشنس ہیں تو آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ اس پہ کام کیجیے اس کے علاوہ ہم نے اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کی ڈفرینٹ فارمس دیکھیں سمری ٹیبلس ہم نے اسٹڈی کیے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے پھر ان سے فریکوینسی پالیگونس کیسے بنتے ہیں پائی چارٹس کیسے بنتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ same data can be represented in many different ways اور ڈیٹا کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس حساب سے اس کو پرزینٹ کیا جاتا ہے آج کے لیکچر میں آپ نے فردر دو مینز بھی دیکھے جومیٹرک مین اور ہارمونک مین تو یہ تو تھا جو central measures of central tendency جن کو کہا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف مینس پھر ہم نے فنکشنس بھی سب اسٹڈی کر لیے تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اب اگلے لیکچر میں ہم میئرس آف ڈسپرشن پہ بات کریں گے کچھ اور ایسے اس میں میئرس بھی ہیں جن کو بعض author central measures of central tendency بھی ٹریٹ کرتے ہیں سارے کونٹائلس جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں پھر ڈیویشنس اینڈ سو فورتھ تو اس ایکسپلینیشن کے ساتھ میں آج کا لیکچر کلوز کر رہا ہوں اور آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں دوبارہ کہ please download the worksheets and work with Microsoft Excel students آج کا بھی لیکچر بڑا بھرپور کئی باتیں ہم نے سیکھی دوبارہ ریمائنڈ کر رہا ہوں continue working with Microsoft Excel آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ